ختم اللہ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کو بڑا عذاب ملے گا کافروں کے بارے میں گزشتہ آیت میں جو حکم بیان ہوا ہے کہ وہ ہرگز ایمان نہ لائیں گے اس آیت کریمہ میں اس کی علت بیان کی گئی ہے اور ان امور کا ذکر ہے جو ان کے لیے ایمان سے مانے تھے کسی چیز پر مہر لگا دینے کا مفہوم ہوتا ہے اس بات کا یقین کر لینا کہ اب اس کے اندر کوئی چیز باہر سے داخل نہیں ہو سکتی یہی حال کافروں کا ہے کہ کفر و ضلالت پر اصرار تقلید آبا میں انہماق اور غور و فکر کے صحیح راستوں سے اعراض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی ایسی حالت بنا دی کہ واض و نصیحت ان پر اثر انداز نہیں ہوتی اور حق بات اس میں داخل نہیں ہوتی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے جو ہر نفع بخش چیز کے دیکھنے سے مانے ہے دل کان اور آنکھ یہی راستے ہیں علم حاصل کرنے کے جب یہ بند کر دیے گئے تو ان سے ایمان لانے کی توقع نہیں کی جا سکتی اور نہ ان سے کسی خیر کی امید کی جا سکتی ہے یہ سب کچھ ان کے کفر اور حق سے اعناد کی وجہ سے ہوا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةِ یعنی اور ہم ان کے دل اور آنکھیں الٹ دیں گے جیسے پہلی بار نشانی پر ایمان نہیں لائے اللہ کا یہ فوری عذاب تھا اور آخرت میں آگ کا سخت عذاب اور رب العالمین کی دائمی ناراضگی ان کی قسمت بن جائے گی تفسیر ابو سعود میں ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگانے کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا اس لیے کہ وجود میں آنے کے اعتبار سے تمام اشیاء کی نسبت اللہ ہی کی طرف ہونی چاہیے اگرچہ اقتصاب عمل کے اعتبار سے یہ جو کچھ ہوا انہی کے کرتوتوں کا نتیجہ تھا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل تبا اللہ علیہ کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی